حیاک اللہ تعالی اللہ عمرک خدا کرے تیری زندگی کے گلشن میں خزانہ آئے صدا موسم بہار رہے حضرات ابھی تک آپ فضیلت الشیخ مولانا محمد شعیب صاحب محمد جنا گڑھی کے خطاب سے مستفیض و مستنیر ہو رہے تھے جن کی تقریر میں دعوت و فکر جوش و روانی اور برجستگی کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا اور تقریر و خطابت کی جو اصول ہیں مثلا علمی مواد لب و لہجہ سنجیدہ و متوازن کہیں کہیں جذباتی نصیب و فراز دلوں کو اپیل کرنے کا انداز الفاظ کا ذخیرہ یہ ساری کی ساری خوبیاں فضیلت الشیخ کے خطاب کے اندر موجود تھیں اب آئیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور تمہید میں نہیں جانا چاہتا میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہی مقرر کی طرف اٹھ رہی ہیں جن کے آنکھوں میں ادب کا سرور اور آواز میں سوز و گداز ہے اور زبان میں روانی اور بیا جیسے کوئی ہوا آبشار ہو میری مراد حضرت مولانا فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی مالے گاؤں سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں گھر کے باہر سڑک پر بڑی ہی پریشانی کے عالم میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے ایک بھلے مانوس کا ادھر سے گزر ہوا رک کر کے اس نے پوچھا جناب آپ یہاں باہر سڑک پر اتنی پریشانی کے عالم میں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہنے لگے کہ میری سونے کی انگوٹھی گر گئی ہے اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں اس آدمی نے پوچھا جناب یہ بتائیے کہ وہ انگوٹھی گری کہاں تھی تو ان صاحب نے جواب دیا کہ وہ سونے کی انگوٹھی گری تو گھر میں تھی لیکن مشکل یہ ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے گھر میں اندھیرا ہے اور باہر سڑک پر اجالا ہے اسی وجہ سے میں سڑک کے اوپر انگوٹھی کو تلاش کر رہا ہوں ہے تو یہ ایک لطیفہ ہے تو یہ ایک لطیفہ لیکن آج زندگی کے اسٹیج پر کچھ اسی قسم کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اندھیرا اندر ہے چیز باہر تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اس بگاڑ کی مختلف وجوہات ہمارے یہ نام نہاد فلسفر بیان کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آوے کاو بگڑا ہوا ہے چاروں طرف خرابیاں نظر آ رہی ہیں فساد پھیلا ہوا ہے ہر طرف بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ لا علمی ہے اگر علم دے دیا جائے تو یہ بگاڑ ختم ہو جائے یہ جواب صحیح ہے بتائیے اگر آدمی پہلے سے چور ہو اور اسے لوہاری کا علم دے دیا جائے اسے علم لوہاری سکھا دیا جائے تو اس علم سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بلکہ الٹا یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اس لوہاری کے فن کو وہ تجوری توڑنے کے لیے استعمال کرے گا لوہاری کا یہ علم اس کے لیے قطان نافع نہیں اس لیے کہ اس کا اندروں خراب ہے اس کا دل خراب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس فساد اور بگاڑ کی وجہ روٹی کپڑا اور مکان اگر لوگوں کو روٹی مہیا کر دی جائے تو یہ بگاڑ ختم ہو جائے لوگوں کو کپڑے مہیا کر دیے جائے تو بگاڑ ختم ہو جائے لوگوں کو مکانات دے دیے جائے تو بگاڑ ختم ہو جائے یہ جواب صحیح ہے کتان نہیں ہوگا کیا پہلے لوگ بھوکے پیٹ پاپ کیا کرتے تھے اب پیٹ بھرنے کے بعد پاپ کریں گے اس لیے اندروں خراب ہے پہلے لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں پاپ کیا کرتے تھے اب زرق برق لباسوں میں ملبوس ہو کر کے پاپ کیا کریں گے پہلے لوگ جھوپڑوں میں سے نکل کر پاپ کیا کرتے تھے اب خوبصورت مکانوں سے نکل کر پاپ کیا کریں گے تو نہ تو اس فساد کی بنیادی اور حقیقی وجہ لا علمی ہے نہ تو روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے بلکہ جواب اس کا یہ ہوگا کہ آدمی کا اندروں خراب ہے دل خراب ہے جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ موجود رہے گا دل کی اصلاح کے بجائے آدمی کے اندروں کی اصلاح کے بجائے کسی اور چیز کی اصلاح کی گئی تو انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جڑ کو پانی نہ دے کر کے آدمی ڈالیوں کو پانی دے پتوں کو پانی دے تنوں کو پانی دے جبکہ شجر کی بکا جڑوں میں پانی دینے کی وجہ سے ہوگی نہ کہ پتوں اور ڈالیوں میں پانی دینے کی وجہ سے مچھلی یہ سر کی طرف سے سڑتی ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کدھر سے سڑتی ہے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے اور انسان دل کی طرف سے سڑنا شروع ہوتا ہے یہی میں ایک بات کی وضاحت ابھی کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی پوری مجتمع پورا معاشرہ یا ایک پورا محلہ اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک آدمی خراب ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی پورے محلے کو خراب کر دے ایک آدمی پورے معاشرے کو برباد کر دے ایک آدمی پورے مشتمے کی تباہی کا باعث بن جائے ایک آدمی پوری سوسائٹی کو تباہ کر دے میں نہیں مانتا اور اس پر ان نام نہاد فلاسفروں نے ان نام نہاد مسائل کے حل کرنے والوں نے ایک محاورہ بھی ترتیب دے لیا ہے کیا کہتے ہیں stinking fish spoils the whole tank کیا بولتے ہیں stinking fish spoils the whole tank ایک سڑی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے یہ محاورہ بنا کے بیٹھے یہ محاورہ صحیح ہے کہ ایک سڑی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے stinking fish spoils the whole tank یہ محاورہ صحیح نہیں ہے میں نہیں مانتا اس لیے کہ اگر معاشرے کے سوسائٹی کے مشتمے کے محلے کے تمام افراد سوالے ہوں تو اگر ایک آدمی برا ہے تو ایک آدمی کی برائی پورے معاشرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی بلکہ اس نیک معاشرے کے اندر اس ایک برے آدمی کی مثال اس مچھلی کی سی ہوگی جو مچھلی پانی سے نکال باہر کی گئی ہو ظاہر ہے کہ کسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو باہر اسے گھٹن ہوگی اس کا سانس پھولے گا تھوڑی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی ایسے ہی کسی نیک معاشرے کے اندر ایک برا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لہذا یہ محاورہ بالکل صحیح نہیں کہ ایک آدمی پوری سوسائٹی کو گندا کر دیتا ہے جواب اس کا صرف وہی ہے جو میں نے دیا کہ آدمی کا قلب اگر صحیح ہو جائے تو پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے آج دنیا میں یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے کہ پتے کو پانی دو ڈالیوں کو پانی دو اندروں خراب ہے تو خراب رہنے دیا جائے اب بیماری کی جو اصل جگہ ہے وہاں تو غور کر کے علاج کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے فساد ختم کیسے ہوگا بگاڑ ختم کیسے ہوگا یہ تباہی ہمارے درمیان سے رفو چکر کب ہوگی انبیاء کرام علیہ علیہسلط و تسلیم کو اللہ جب دنیا میں بھیجتا ہے تو جانتے ہیں وہ اپنا کام کہاں سے شروع کرتے ہیں دل سے ان کی پوری تگو دو کا محور ان کی محنت کا اولین ہدف انسان کے قلوب ہوتے ہیں انسانوں کے دل ہوتے ہیں وہ دل کے اوپر محنت کرتے ہیں اور جب دل صحیح ہو جاتا ہے اس کے بعد خود بخود پورا وجود انسان کا درست ہو جاتا ہے اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے جیسے جیسے افراد اس طریقے کے اکٹھا ہوتے جاتے ہیں ایک خوبصورت سوسائٹی ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب پانے لگتا ہے ایک خوبصورت سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے یہ سلسلہ جاری رہا آخر میں ایک نبی کے اوپر اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا کون ہے وہ وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام خود قرآن حکیم میں بھی اور حدیث میں بھی ہے پہلے قرآن حکیم دیکھیے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آپ کا نام بتا دیا گیا آپ کا عہدہ بتا دیا گیا عہدہ کس نے دیا ہے رسالت کا وہ بھی بتا دیا گیا محمد الرسول اللہ نام اس آخری نبی کا محمد ہے اور ان کا عہدہ منصف رسالت ہے اور یہ عہدہ کس کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے حدیث میں حدیث اس طرح ہے وان جبیر ابن متحمین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد و احمد اور احمد ہے اس حدیث پاک میں آپ کے دو نام بتائے گئے اور یہ دونوں نام قرآن میں ہیں اور اس حدیث میں بھی ہے میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے محمد کا مطلب کہ اس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اتنی زیادہ تعریف کسی اور ہستی کی نہ کی گئی ہو اللہ کے بعد اس کو کہتے محمد اور احمد کا مطلب اس ہستی نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو کہ اتنی زیادہ اللہ کی تعریف کسی اور ہستی نے نہ کی ہو یہ مطلب ہوا محمد کا اور یہ مطلب ہوا احمد کا اسی وجہ سے کہیں میں نے پڑھا ہے محمد کی تعریف دیتے محمد کسے جیسے کہتے کسور خیسال محمود جب اس کی بہترین صفات حد سے آگے نکل جائے تو ایسا آدمی محمد کہلاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں پیارے طور طریق اتنے زیادہ ہو گئے اس زیادتی کی وجہ سے آپ کا نام محمد رکھا گیا محمد محمد آگے آپ نے فرمایا میں مٹانے والا ہوں میری ایک صفت ماہی ہے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا اور میری ایک صفت ہے حاشر میرے قدموں کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی میدان محشر میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا میرے بعد لوگ پہنچیں گے میدان محشر میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا دلیل دلیل اس طرح ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید اولد آدم و اول من ينشق عنه القبر و اول شافع و اول مشفع رواہ مسلم فی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل ملا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور میری قبر پہلے پھٹے گی میں اپنی قبر سے پہلے نکلوں گا ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے پہلے نکلیں گے تو میدان محشر میں آپ ہی پہلے جائیں گے اور آپ کے پیچھے لوگ آئیں گے لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ان اللہ الذي اللہ الناس اللہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ میرے بعد لوگ میدان محشر میں آئیں گے سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میں میدان محشر میں آؤں گا اللہ اکبر اول الشافعین فہم و سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اللہ مجھے اجازت دے گا سفارش کرنے کی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی کیا بات ہے یہی ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک ریفارمر میں ایک مسلح میں ایک نیتا میں ایک سیوک میں اور ایک نبی کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے بنیادی کیا سیوک جو ہوتا ہے وہ دیش کی سیوا کرنے کے لیے نکلتا ہے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے لیکن اس تکلیفیں اٹھانے کے پیچھے اپنا انتظام کر لیتا ہے بڑے بڑے سیوکوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے مشقت اٹھائی جیل گئے لیکن نکلنے کے بعد بڑے بڑے منصب پر پہنچ گئے اپنا انتظام انہوں نے کر لیا ان مشقتوں کے بدلے میں جو انہوں نے عہدے پائے ان کے عہدے انہیں مبارک ہوں لیکن نبی اللہ اکبر زندگی بھر جیتا ہے تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے اور مرنے کے بعد بھی فکر رہتی ہے تو صرف امتی کی یہ خصوصیت ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دلیل اس طرح ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی کیا مطلب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ فرما دیا تھا کہ تم لوگ دنیا میں جا رہے ہو تمہاری بہت ساری دعائیں میں قبول کروں گا لیکن بہت ساری دعائیں نہیں بھی قبول کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں میں ضمانت دیتا ہوں ایک دعا کے بارے میں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سب کی ایک ایک دعائیں ضرور قبول کروں گا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کلو نبی دعوت تو تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی دنیا ہی میں تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا خرچ کر ڈالی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ ان اختبات دعوتی شفاعت امتی یوم القیامہ میں نے اس دعا کو دنیا میں خرچ نہیں کیا ہے میں نے اس دعا کو بہت چھپا کر رکھا ہوا ہے بڑی احتیاط سے رکھا ہوا ہے وہ دعا اب تک سٹورڈ ہے اب تک رکھی ہوئی ہے کہے کے لیے اپنے لیے نہیں شفاعت اللہ امتی اوم القیامہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے کیا بات ہے جیے تو امتیوں کے لیے فکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا یہ ہوتی ہے محبت نبی کی اپنے امتیوں کے تئیں اسی وجہ سے اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان جو رہتا ہے وہ نبی کا رہتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان امت اس احسان کے بارے گیرہ سے کبھی سبک دوش نہیں ہو سکتا تو جب تک آپ جیتے رہے دنیا میں رہے تب تک آپ کو امتیوں کی فکر لگی رہی دعا کو بھی آپ نے بچا کر رکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن آپ کو ایک مقام کے اوپر لایا جائے گا پہلے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں وہ مقام کیا ہے اور شفاعت کہاں تک منتحی ہوگی دلیل دلیل اس طرح ہے وان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول کل نبی تتبع نبیہا یقول یقولون یا فلان اشفع حتی تنتہی الشفاعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذالک یوم یبعث اللہ المقام المحمود رباہ البخاری فی کتاب التفسیر حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التفسیر ملا ہے حضرت آدم ابن علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کے لوگ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے پیچھے دوڑے گی اور کہے گی یا فلان اے نبی بولے کیا بات اشفا سفارش کیجئے ہم لوگ بڑے پرابلم میں بہت پریشانی میں سفارش کیجئے تھوڑی سی بولے یہ ہمارے بس کا نہیں ہے کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا حدیث پاک کا ٹکڑا دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک شفاعت آ جائے گی جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک اب کہا جائے گا آپ سفارش فرمائیے اب سفارش کرنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے نا شافے جو ہوگا اس کا ایک نمایاں مقام ہونا چاہیے جہاں سے وہ سفارش کرے اللہ فرمائے گا میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ اللہ کے رسول فرمائیں گے میرے معبود کہاں آنا ہے کہا کہ میرے عرش کے داہنے طرف آ جائیے عرش کے داہنے طرف ایک اونچے مقام پر آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں اشارہ ہے اور یہ لفظ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود کی تفسیر خود نبی نے فرمائی کیا فذالک یوم یبعث اللہ المقام المحمود یہ مقام محمود کہاں ہے عرش کے دائیں سائیڈ میں ہے وہاں بلایا جائے گا میرے حبیب یہاں آ جائیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آ جائیں گے کیا بات ہے کیا مقام مقام اب یہاں سجدے میں گریں گے آپ اور وہ دعا جو آپ نے اسٹور کر کے رکھی ہوئے چھپا کر رکھی ہوئے وہ دعا آپ کریں گے تمام امتی بخش دیے جائیں گے ہاں؟ یہ جو مداروں پہ سجدے کر رہے جو بدتی ہیں یہ جو نبی کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے چل پڑے ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے یہ بھی بخش دیے جائیں گے کیا نہ شریف یہ سفارش ان لوگوں کے حق میں مفید ہوگی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا جن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا آپ کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی کتنا بدنصیب ہوگا وہ آدمی جو نبی کی سفارش سے محروم کر دیا جائے اور کون محروم ہوں گے بداتی لوگ محروم ہو جائیں گے جنہوں نے نبی کے بعد نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی یہ لوگ اور دوسرے یہ مشرق لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کرنا یہ اسلام کا اصول بنا رکھا تھا اسلام سمجھ رکھا تھا تو بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ زندہ رہے تب بھی امتیوں کی فکر میں لگے رہے اور انتقال کے بعد بھی آپ کو فکر اپنے ہمت ہوئی اچھا آپ پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوئے آپ مر بھی گئے جی ہاں مر بھی گئے دلیل پیدا ہوئے اس کی دلیل مر گئے اس کی دلیل وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي رواه مسلم في كتاب الصيام حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے کتاب الصيام میں لایا ہے حضرت ابو قتاده سے حضرت ابو قتاده فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے کہا پوچھو کہا کہ پیر کے دن کے بارے میں روزہ رکھنے کے تعلق سے ہم پوچھ رہے ہیں روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں پیر کے دن آپ نے فرمایا فی ہے اولی تو ارے بھائی روزہ رکھو پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے کیوں اس لیے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسی کے دن میں پیدا ہو اسی دن کو میں پیدا ہوں فیح الد تو پیر کے دن میں پیدا ہوا وہ فیح انزل علیہ اور اسی دن کو میرے اوپر قرآن کرنا شروع ہوا اللہ پیر کے اور دوسرے پیر کے دن سے قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا ہے اچھا دن کو مہینہ کون سا تھا ربیع الاول تاریخ کون سی تھی نو نو ربیع الاول بارہ منا رہے ہیں نو ربیع الاول حقیقی تاریخ نو ربیع الاول ہے اور عیسوی تاریخ کیا ہے تیئیس اپریل تیئیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی یہ تو پیدائش ہوئی مہینہ ہوا ڈیٹ ہوا اب انتقال اب انتقال کی حدیث سنیے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو غزوہ کے بیان میں جائے لائے ہیں جہاں غزوات کا بیان ہے مغازی میں لائے ہیں اس کو اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ماتا کا لفظ ہے آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں انتقال کر گئے انتقال کر گئے ارے بھائی موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم ہے کون سی پریشانی آپ کی محبوبہ بیوی سب سے زیادہ پیار کرنے والے آپ جن سے وہ فرما رہے مر گئے اگر حضرت عائشہ بولے صدیق کائنات بولے تب تو صحیح ہے لیکن اگر کوئی اہل حدیث بول دے کہ مر گئے تو کہتے دیکھو گستاخ نبی ہے یہ بار رسول کا گستاخ ہے جبکہ یہی لفظ حضرت عائشہ استعمال فرما رہی ہے مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اور حالت بتا رہی کیسے کہ کہ آپ اس حال میں تھے میری اور میری ہنسلی کے درمیان ہاکنا کہتے ہیں ہنسلی کو اور زاکنا کہتے ہیں کو کچھ ایسی کیفیت رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڑی اور آپ کے ہاکنا یعنی ہنسلی کے درمیان تھی اور کہہ رہے موت کی شدت ایسی تھی اللہ اکبر موت کی شدت ایسی تھی کہ آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں نے تکلیف کی انتہا دیکھ لی سکرات کی انتہا دیکھ لیے جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم موت ثابت ہو گئی حدیث پاک سے موت کب آئی مہینہ کون سا تھا آٹھ جون سن چھ سو بتیس عیسوی دے دیا پھر پلٹتا ہوں نبی جیتا ہے تو امتیوں کی فکر میں اور انتقال کے بعد میدان محشر میں بھی فکر ہوگی تو اپنے امتیوں کہ کسی طریقے سے میرے امتی بخش دیا جائے میرا کوئی امتی جہنم کے اندر نہ جائے بڑا عجیب دل ہوتا ہے نبی کا بڑا پیارا دل ہوتا ہے نبی اصل میں کیا ہوتا ہے جیسے اس کا ظاہر ہوتا ہے نا ویسے اس کا باطن ہوتا ہے ذرا اس رسول کا ظاہر دیکھ لیتے آپ کیسے تھے اس لیے کہ عام طور پر آدمی حسن پرست واقع ہوا ہے یہ فطرت ہے انسان کی ایک نقطہ بتاؤں سوال یہ ہے کہ آدمی کی فطرت میں جب توحید ہے تو شرک کو قبول کیوں کرتا ہے ایک سوال ہے انسان کی فطرت توحید ہے تو فطرت کے خلاف کیسے جاتا ہے نیچر کے خلاف کیسے جاتا ہے مشرق کیسے ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان شرک کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیتا ہے اسی وجہ سے دیکھیے شیطان کے حربے کو تزئین کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالُ گوبر کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتا ہے اور آدمی اسے حسین سمجھ کر کے فوراں لے لیتا ہے اس لیے کہ بنیادی طور پر حسن پرست واقع ہوا ہے یہ دلیل ہے اگر شیطان اسے خوبصورت بنا کرنا پیش کرے تو کبھی بھی کسی غلط چیز کی طرف انسان نہیں جائے گا یہ نقطہ یاد رکھا جائے ذہن کے کسی گوشے میں اس کو اچھی طرح رکھ لیا جائے ظاہر کیسا تھا ذرا دیکھتے ظاہر اگر سامنے آ جائے تو محبت اور پیدا ہوگی نا نبی کی آئیے ظاہر دیکھتے ہیں نبی کا دلیل دلیل اس طرح ہے وان ابی عبیدتا ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت للربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ سفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رائیتہ رائیت الشمس تالیات الرواہ دارمی حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو دارمی شریف کے اندر لائے حضرت ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے روبیے ابن افرا سے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ذرا بتائیے آپ نے تو آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا ہوگا ذرا بتائیے میرا نبی کیسے تھا دیکھنے میں کیسا تھا کہنے لگی بولوں یا بنیا اے میرے بچے تو جاننا چاہتا ہے کہ میرا نبی کیسا تھا لو رائی تو اگر تم میرے نبی کو دیکھ لیتا تو رائی تو شم ستا لے تن تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو کیا بات ہے اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید یہ صحابیاں ہیں اور کوئی بھی صحابیہ صحابیہ مبالغہ نہیں کیا کرتے جو حقیقت رہتی ہے وہی بیان کرتے اس لیے کہ غلو کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ غلو سے روکا گیا ہے فرما رہی ہے لو رائی ہوئے میرے بچے تو نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ نبی کیسے تھے بیان نہیں کیا جا سکتا لو رائی تو اگر تم میرے نبی کو دیکھ لیتا تو رائی تشم ستا تو ایسا لگتا جیسے سورج تو لو ہو رہا ہو تو گویا ایک تو آپ کے حسن کا پتا چلا کہ آپ کتنے حسین تھے اور دوسرے لفظ شمس لا کر کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا سورج نکلا ہوا ہو تو ستاروں کی ضرورت ہے ستاروں کی ضرورت ہے سورج نکل آئے ستاروں کا پتہ ہی نہیں لگتا کدھر گئے چراغ چلے چراغ کوئی جلانے لگے دن کے اندر کہ کتنا بڑا بے وقوف ہے اب بتائیے نبی جب آ گئے تو اب کسی بابا کی ضرورت ہے اس کے قول کی ضرورت ہے کسی مرشد کے قول کی ضرورت ہے کسی امام کے اشتہاد کی ضرورت ہے ارے سورج نکلنے کے بعد ستارے تو خود چھپ گئے بے نور ہو گئے ہو تو میرے نبی کے آنے کے بعد اب کسی مرشد کی نہیں چلے گی اب کسی پیر کی نہیں چلے گی اب کسی امام کی نہیں چلے گی سورج نکل آیا چراغ بے نور چراغ بے لطف ستارے بے نور ستارے بے کیف سورج نکلنے کے بعد اب کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اب نبی نہیں رہے تو آپ کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود نور کی شکل میں ہمیں حدیثوں کے بعد کسی امام کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پیر کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کسی مرشد کے اشتہاد کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں رائت الشمس تالیاتن تک اچھا باطن کیسا تھا یہ تو خلق تھا خلق کیسا تھا یہ تو خلق تھا خلق کہتے ہیں ظاہری حالت کو شباہت کو خلق کسے بولتے اندرونی حسن کو یہ تو ظاہری حسن تھا باطنی حسن دیکھو دلیل دلیل دوں ہاں دلیل اس طرح ہے وان صادم نے کال سال تو عائشہ رضی اللہ تعالی قلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواہ احمد فی مسندہ حضرت امام احمد بن حنبل ایسے ہی اس پوری حدیث کو لفظ بلفظ مسند احمد کے اندر لائے حضرت سعد بن حشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات ایک سوال ہے پوچھو کہا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا آپ کا ظاہری حسن تو ایسا تھا باطنی حسن کیسا تھا اب اندر سے کیسے تھے کہا کہ اندر سے جاننا چاہتے ہو کہا کہ ہاں اندروں کیسا تھا آپ کا کہا کہ قرآن پڑھتے ہو السا تکر القرآن قرآن پڑھتے ہو کہا کہ ہاں قرآن پڑھتے ہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھے ہو بولے ہاں پورا قرآن پڑھاؤ کہا نہ قرآن کی طرح قرآن نور اور قرآن تو کتاب میں اور چلتا پھرتا قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نور اور جو اپنا لے قرآن کو خلق بن جائے قرآن تو وہ تو اندرونی طور پر نور ہو گیا وہ کہتے ہیں نور کے بنے ہوئے تھے نور کے بنے ہوئے نہیں تھے بلکہ آپ کا اندرون نورانی سے بھرا ہوا تھا اندرون آپ کا روشن تھا اور اندرون اس قدر روشن تھا کہ آپ تو آپ اگر کوئی آپ کے بہت قریب آ گیا تو وہ بھی روشن ہو جاتا تھا روشن ہو جاتا تھا بولے روشن ہو جاتا تھا بولے تو دلیل دوں کیسے روشن ہو جاتا تھا हैं पढ़ता हूँ हदीस पढ़ता वान आसिन रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्न उसैद इब्न हुदैर व रजुलन تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة الظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت اصا أحدهما لهما حتى مشي في ضوئها حتى إذا افترق بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء أصاه یہ روایت مسند میں ایسے ہی موجود ہے حضرت اللہ تعالیٰ کہ حضرت ایک انصاری آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام میں آئے ملاقات کے لیے باتیں کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا رات کا کافی حصہ گزر گیا شدید اور رات انتہائی تاریخ تھی ایسے بتیاں نہیں لگی رہتی تھی مکہ کے راستے اوبڑ کھابڑ نشیب و فراد والے تاریخ اندھیری گلیاں اب جب یہ لوگ بات کرنے کے بعد پلٹے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی وہ یدی کل واحد اسیت دونوں آدمیوں کے پاس ایک ایک لاٹھی تھی اب جیسے ہی آگے بڑھے اب ہاتھ کو ہاتھ تو سجائی نہیں دے رہا اندھیرا اتنا ہے وہ لدید رات تو انتہائی تاریخ اچانک ایک آدمی کی لاٹھی روشن ہو گئی بیٹری بن گئی یہ بیٹری کا تصور کو نیا تصور نہیں ہے پہلے ہی ہو چکا ہے بغیر سیل کے بیٹری بغیر سیل کے بیٹری بغیر سیل کے بیٹری چلائیں گے آپ کہیں دیکھے ہو یہاں تاریخی کے اندر لاٹھی روشن ہو گئی اور پھر دونوں اس لاٹھی کی روشنی میں آگے بڑھے اب ایک مقام ایسا آیا کہ دونوں کو الگ الگ راستوں پر جانا ہے ایک کو داہنے جانا ہے ایک کو بائیں دانا ہتھی ترک اب ہمت راستہ جب الگ ہونے کو آیا وہ اس راستے پر چلا گیا تو جس کی لاٹھی پہلے سے روشن تھی وہ تو جا رہا ہے اب ان کو اس راستے پر جانا ان کی لاٹھی تو روشن نہیں ہوئی جیسے وہ اس راستے پر گامزن ہوئے اس کی بھی روشن ہو گئی للآخر یہاں تک کہ ہر آدمی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلا اور اپنے گھر پہنچ گیا بیٹری کے بغیر لاٹھی کا روشن ہو جانا بتائیے ایسا کیسے ہوا ایسا اس وجہ سے ہوا کہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اندروں اس قدر روشن کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو لوگ بھی آئے اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو گئے وہ بھی اندر سے بالکل روشن ہو گئے اللہ اکبر کیسے کیسے لوگ تھے آج دنیاوی زندگی کا فلسفہ کیا ہے آج ہمارے سیوکوں ہمارے نیتاؤں ہمارے ریفارمرز اور ہمارے سوشل ورکرز ان کا فلسفے زندگی کیا ہے فلسفے زندگی بولوں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھاؤ پیو موج کرو یہ ہے فلسفہ زندگی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھاؤ پیو مست رہو جیسے بابر کے بارے میں کہا جائے بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست کہ بابر دنیا ملی ہے زندگی ملی ہے خوب عیش کر لو اس لیے کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے شنیہ شننے شنیہ ہے مزہ کر لو ہی یہ فلسفہ زندگی ہے بتائیے اسی فلسفے کی بنیاد پر یہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے آوے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ زندگی کار فرمایا آج انسان کو دیکھو انسان انسان کا گلا کاٹ رہا ہے انسان آگے بڑھنے لگے کہ دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتا ہے آج باصلاحیت لوگوں کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ناکاروں پورا کا پورا معاشرہ اٹا پڑا ہے ہر ادارہ دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ دیکھیے ناکارے لوگ بھرے ہوئے چاہے وہ ادارہ ہو انسٹیٹیوٹ ہو جمعیت ہو جماعت ہو ناکاروں کی ایک بھیڑ ہے حدیثیں تو پیش کرتے ہیں کہ بھائی خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو ان کی سنت پکڑو نبی کی سنت پکڑو لیکن صرف ایمانیات کے باب میں ایمانیات کے علاوہ بھی اور بہت سارے ابواب تو ہیں بہت سارے اور بھی زندگی کے مسائل ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج انسان انسان کا گلا کاٹ رہا ہے انسان انسان کے پیٹ پہ لات مار رہا ہے انسان کو بھوکا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے تکلیف میں دیتا ہے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کیسے لوگ تھے وہ نبی کی تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ سالوں کے بعد کا واقعہ ہے کچھ برسوں کے بعد کا واقعہ ہے غالباً جنگ ارموک کا ہے بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے ایک صاحب مشکیزے میں پانی لیے ہوئے زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے اچانک قریب سے آواز آتی آ پانی گھبرا کر دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان زخموں سے نڈھال زخموں سے چور پیاس سے تڑپ رہا ہے مشکیزہ لے کر کے اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کے خون آلود بدن کو اٹھا کر کے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں قریب سے آواز آتی ہے اللہ تش یہ زخمی بھی اپنے قریب سے آتی ہوئی آواز کو سنتا ہے اپنا منہ بند کر لیتا ہے اشارہ کرتا ہے مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ یہ گھبرا کر کے اس شخص کو وہاں چھوڑتا ہے دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو اپنی گود میں لے کر کے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے قریب سے ایک اور آواز آتی ہے الاتش پانی یہ بھی اپنا منہ بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ یہ آدمی گھبرا کر کے جب تیسرے کے پاس پہنچتا تو مر چکا ہوتا ہے گھبرا کر کے دوسرے کے پاس آتا ہے یہ بھی مر چکا ہوتا ہے تیسرے کے پاس پہنچتے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے قربانی کی یہ مثال تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ اسلام کے اوراق میں محفوظ ہے آپ اچھی طریقے سے اسے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہ کیسے لوگ تھے ان کا اندرون روشن تھا ہمارے گاؤں کا ایک مالیگاؤں کا ایک مشہور شاعر ہے اقبال نذیر میرا دوست ہے بہت اچھا کہتا ہے اچھا کہتا ہے شعر ہے اس کا کہ زمیں پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین کیا بولتا ہے زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو اگر آدمی کا اندرون اس کا باطن روشن نہیں ہے تو وہ پھر صفحے ہستی کے اوپر کوئی بھی نقش حسین سبت نہیں کر سکتا اس زمین کے اوپر کوئی نقش حسین سبت کرنے کے لیے آدمی کا اندرونی نظام روشن ہونا ضروری ہے اور اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں کہ کیسے وہ زخمی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اور یہ مشکیزے میں پانی لیے ہوئے اس آدمی کے قریب پہنچتا ہوگا اور اسے گود میں لے کر کے پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہوگا اور بغل سے آواز آتی ہے اللہ تش پانی کیسے اس کو چھوڑ کر گیا ہوگا ایک دوست اور سید عارف کر کے ان کی ایک کتاب دھوپ کا آخری ٹکڑا دیوان اس کا ایک شیر جب میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہتا ہے اسی کے کے خون چھینٹے ہیں میرے دامن پر اسی کے خون کے چھینٹے ہیں میرے دامن پر جو رن میں چھوڑ گیا تھا گلے لگا کے مجھے کیسے کیسے لوگ تھے کیسی تربیت ہوئی تھی ان کی آج انسان انسان کا گلا کاٹ رہا ہے اس تناظر میں اگر ان کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کیسا ان کا اندرون روشن رہا ہوگا ایسے لوگ رہے ہوئے جب تک آدمی اپنا اندرون صاحب کرام کی طرح روشن نہیں کرتا تب تک کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی ملک فتن و فساد سے خرابیوں سے پاک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب دل صحت مند ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی سوچ بڑی متوازن ہو جاتی ہے آدمی کے خیالات صحت مند ہو جاتے ہیں آدمی کے خیالات متوازن ہو جاتے ہیں اور یہی دل کی رقت اور یہی دل کا نرم ہونا آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا بناتا ہے اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے دل اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی ڈرتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھے ایک حدیث پاک یاد رہی حدیث اس طرح ہے پہلے وہ حدیث سنیں اس کے تناظر میں ایک مفکر کا ایک عجیب واقعہ سنیے اور یہ واقعہ اور یہ حدیث آج لے کر کے یہاں سے جائیے پہلے حدیث پڑھتا ہوں وان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آت الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجہ فی کتاب الرحن حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرحن کے اندر لائے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ کتاب الرحن میں موجود ہے ریاض باری حیات ہیں ان کی ایک کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ انیس سو چورانوے میں جنہوں نے دارالسلام آباد قائم کیا ہے یا اس کے ذمہ دار ہیں کاکا عمر سعید کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات میری انیس سو چورانوے میں ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا کہ یہاں مدراس کے اندر ایک لیدر فیکٹری ہے اور وہ لیدر فیکٹری ایک مسلمان کی ہے اور وہ ایسے مسلمان ہیں جن کو دینی کتب کے مطالعے کا بڑا شوق ہے اس سے بڑا شغف رکھتے وہ جب آفس میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دینی کتاب پڑھتے ہوئے بیٹھ جاتے ایک دفعہ وہ آفس میں آئے اور انہوں نے کتاب کھولی کتاب کھولنے کے بعد نظریں دوڑاتے ہوئے جب آگے بڑھے تو ان کی نگاہوں کے سامنے یہ حدیث آئی ابن ماجہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو فوراً وہاں رک گئے اور انہوں نے فون اٹھا کر کے مینیجر سے بات کی کہا کہ ہمارے اس فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے میں مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جاتی تھی آج سے روز آنا مزدوروں کی مزدوری دے دی جائے جیسے ہی وہ کام ختم کریں ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے یہ میرا آرڈر ہے مینیجر نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جب یونین کے لیڈر کو معلوم ہوا کہ پہلے اس لیدر فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہر ہفتے میں مزدوری دی جاتی تھی یہ نئی بات کیسے پیدا ہو گئی کہ مزدوروں کو روز مزدوری دے دی جائے اس سے تو بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی روز مزدوری دی جائے یونین کا لیڈر آ کر کے ملا فیکٹری کے مالک نے اس کو آفس میں بلا لیا کہا کہ ہمارے رسول ہمارے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک پیاری بات ان کی ایک حدیث آج میری نگاہ سے اس کتاب میں گزری ہے کتاب جو رکھی ہوئی ہے کہا کہ ذرا پڑھ کر سنائیے سمجھائیے مجھے تو اردو آتی نہیں ہے انہوں نے وہ حدیث پڑھی حدیث پڑھنے کے بعد تیلگو میں یا اس کی جو زبان تھی اس میں انہوں نے اس کا مطلب سمجھایا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے اس حدیث کو میں نے پڑھتے ہی یہ حکم جاری کیا کہا کہ آپ کے پروفٹ نے کہا ایسے چودہ سو سال پہلے کہا کہ ہاں ہمارے پروفٹ نے کہا ہمارے رسول نے کہا یونین کا لیڈر خاموش ہو گیا آیا رات بھر اسے نیند نہیں آئی صبح آتے ہی اس نے کہا کہ میں اس دین کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں جو تمہارا پروفٹ لے کر کے آیا مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے اندر پیدا ہونے والے ایک شخص کو مدراس میں ایک لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال رہا ہو تو وہ شخص کتنا عظیم شان رہا ہوگا آج سے چودہ سو سال پہلے وہ شخص گزرا ہے جس شخص کو آج سے چودہ سو سال پہلے آج مدراس کے اس لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کی پریشانی کا احساس ہو وہ آدمی کس قدر عظیم الشان ہوگا ضرور وہ کوئی بڑا آدمی ہوگا میں اس کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس کی کوششوں سے تقریباً چھ مہینے کے اندر کئی سو لوگ مسلمان ہوئے لیدر فیکٹری کے بہت سارے مزدور ایمان لے آئے تو اگر سدھرنا ہو تو ایک حدیث کافی ہے اور اگر آدمی سدھرنا ہی نہ چاہے تو اسے پورا قرآن پلا دیا جائے پورا قرآن بیان کر دیا جائے پوری حدیث اس کے سامنے پیش کر دی جائے اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی سدھرنے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے ایک ہی حدیث کافی کاش کہ ہم اس کو سیریسلی لیتے ایک حدیث اور بھی یاد آئی جسے حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طریق الحجرتین میں حضرت سہل ابن سعد سے لائے جی چاہتا کہ وہ حدیث پیش کر دوں اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے جو آج ہمارے معاشرے کی خرابی کا ایک بہت بڑا سبب ہے غور سے سنیے اس حدیث کو پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں وان سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وعنده غلام جالس فقال بلا والله يا رسول الله ان قلوب اقفال ولا یفتہ اللہ اقفال فلما الیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ طلب ہو ہو طریق الحجرت کے کے اندر یہ روایت ایسے موجود ہے حضرت سالم نے ساتھ سائدی سے حضرت سالم نے ساتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جو سورہ محمد میں ہے کون سی آیت افلا ام قلوب کیا یہ لوگ پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ کیا لوگ قرآن حکیم پر تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اے اللہ کے رسول بالکل صحیح ہے اللہ کی قسم کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں اور دلوں پر تالوں کو کھولنے والا دلوں کے اوپر لگے ہوئے تالوں کو کھولنے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے تالا لگایا ہے جس نے تالا لگایا ہے وہی تالے کو کھول سکتا ہے بات یہی ختم ہو گئی آگے ٹکڑا ہے حدیث کا کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کہا کہ وہ لڑکا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بات کہی تھی ذرا اس کو بلاؤ تلاش کر